آج اسلام پر جتنا ظلم مسلمان ڈھاتا ہے میں رستے سے گزرتا ہوں مسجدوں میں کتے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں اور جاؤ ان بدنما سینماؤں میں ان سینماؤں میں لائنیں لگی ہیں ٹکٹ نہیں ملتی لوگوں کو مسلمانوں کیا منہ دکھاؤ گے نبی کو ربیع الاول کے کمکمے لگانے والوں نبی کے دین کی کوئی جھلک تم نے باقی رکھی اپنے اندر تمہارا گھر دیکھ کے لگتا ہے کہ مسلمان کا گھر ہے تمہاری عورت کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اما عائشہ کی بیٹی ہے اما فاطمہ کی بیٹی ہے ہر شخص آج زنا کی طرف دوڑ رہا ہے شراب کی طرف دوڑ رہا ہے مسلمانوں کے مجموعوں میں اعلان کرو ہے کوئی تم میں پاک دامن سینکڑوں میں ایک بھی نظر نہیں آتا تمہارا نبی اتنے حیا والا تھا ساری زندگی شرمیلی لڑکی کی طرح اس نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھا تھا اتنے حیا والے نبی نے تمہارے لیے اللہ سے جنت کی ہورے مانگ چھوڑی تھی جو قبر میں بھی تمہارا استقبال کرتی ہے پھر تم زانیہ عورتوں کے پاس گئے فہاشی تم نے کی بے حیائی تم نے کی قوم لوت کے عمل کو تم نے زندہ کیا کہتے ہو ہم مسلمان ہیں ہم نبی کا جشن مناتے ہیں قیامت کے دن زانیوں کی شرم گاہ ہے جب ان کے چہروں پہ لٹکی ہوئی ہوگی آقا مدنی کے دل پہ کیا گزرے